ينفقون رئاء الناس ولا ولا يؤمنون بالله باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا اور جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور نہ یوم آخرت پر اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بڑا برا ساتھی ہے اس آیت کریمہ میں منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کا ساتھی شیطان ہوتا ہے جو انہیں کفر پر اکساتا ہے اس لیے وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور نہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں بلکہ صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی مذمت نہ بیان کریں